ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ کے لیے ہے گئے السلام نبی علیہ عیص السلام پر آج کا موضوع ہے گفتگو ہمارا جو سفر ہوا جس بارہ دن ہے زمبابوے کا اس کا کار گزاری اور جو اہم اہم باتیں ہیں الحمد للہ جس بارہ دن پہلے ہم یہاں سے نکلے ہراری کے لیے اور وہاں پر جب پہنچے تو پہلا پروگرام تھا مطالعی میں مطالعہ ایک تاریخی جگہ ہے حضرت وہاں پر بارہ تیرہ سال پہلے موسم میں جو ہے زلزلہ آیا تو یہاں سے اتاری میں جو کہ میں تو وہاں سے ہیرے موتیا سب نکل گئے زمین سے کا نمونہ آیا انسان تو یہ پیش آیا تو لوگ جو ہے حیران ہو گئے کہ زمین سے نیچے کتنے ہیرے موتیا وغیرہ تو باہر کے لوگ بھی بہت آئے یہودی بھی آئے ہیں اب جو ہے حکومت نے آپ کی دس سال بارہ سال سے پابندی لگائے ہیں اور وہاں پر فوج جو ہے وہاں پر ہے تاکہ کوئی اس کو چوری وغیرہ نہ کرے لیکن افسوس کن ہمارے لیے یہ ہے کہ وہاں پر پانچ چھ سال پہلے جب تھا تو الحمدللہ یہ مسجد ہمارے قبضہ میں تھا لیکن اس مرتبہ جب ہم پہنچے وہاں پر بدھ کے رات کا پروگرام تھا وہاں پر تو وہاں ساتھی نے بتایا کہ ابھی چند ماہ قبل وہاں پتہ نہیں کچھ انتخابات کچھ اختلافات گئے تو یہ مسجد جو ہے سرفیوں کے ہاتھ میں چلی گئے اور عجیب عجیب قوانین انہوں نے نافذ کیا یہ آخری چند مہینے میں مثال کے طور پر پانچ پیش کر دیتا ہوں کہا کہ تبلیغ والوں کو اور کسی کو اجازت نہیں کہ وہ مسجد میں آرام کرے اور وہ صاف دکھا رہے کسی کو اجازت نہیں پھر یہ لکھا ہے کہ امام صاحب کے لیے اثر کا استعمال کرنا وہ کوئی سنت نہیں ہے کوئی ضروری بھی نہیں مطلب ضروری تو یہی نہیں لیکن مطلب کہ منع ہے پھر کہا امام صاحب کو ہمارے دوست امام شیخ پیری احمد پیری جو ہے ماشاء اللہ حافظ بھی ہے عربی بھی جانتے ہیں ماشاء اللہ تو پھر جو ہے ان کو کہا کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ کی سیکنڈ جو ہے خاموش رہے تاکہ ہم جو ہے سلفی لوگ کو جو ہے موقع ملے ہم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے تو یہ سب اجبارت بار ہو سکتی ہے پھر یہ کہا کہ مغرب کے بعد جو ہے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ بس اقامت دے دے چار چار پانچ مہینے انتظار کرے تاکہ سب لوگوں دو رکھا نماز پڑھے تو یہ خما خاص چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر جو ہے اب اتنا اختراک ہوا تو اب جو ہے اس مطلب یہ کہ موسم میں گویا کہنا چاہیے کہ مجھے کہا کہ ابھی تقریب تو میں کہا کہ دیکھو جو باتیں میں کہوں گا وہ صرف قرآن شریف سے اور احادیث مبارکہ جو صحیح ہے اس کی ضرور میں سے میں پیش کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پت کبھی اونی کہ میری اتباع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی قرآن وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوه تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اتباع کو ہاو احترام سے بھی کرے اور یہ جو سب نے مانا تمام محدثین نے کہ یہ حدیث صحیح ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کہ میری پیروی کرو اور صحابہ اکرام جو خلفاء کے وغیرہ ان کی پیروی اتباع کرو ابو داود نماز کی روایت پھر پھر میری کی شریف کی روایت ہے ابتدو بہاد امدادی و اشارہ الى بکری محمد نبی علیہ صلاحت السلام کا ارشاد ہے جس میں شریف کی روایت ہے کہ میرے پاس ہے نہ البکر سے نہ عمر شفیق رضی اللہ عنہ کی ابتدا کرو تو اس سے پتہ چلا کہ اتباع کا جو مضمون ہے وہ تو کافی وسیع ہے یہ نہیں کہ صرف نبی علیہ صلاحت السلام پر اور جو آپ حضرت ربی حضرت اس طرح کہتے ہیں کہ صحابہ کے استفر اللہ کوئی اہمیت وغیرہ تو نہیں استفر اللہ تو اس طریقہ کر کے کر کے جو ہے اس کو مثال دیں کہ کبھی کبھی ایک قضیہ میں دو فیصلہ ہوتے قرآن شریف کے وہ پھر میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بعد صحابہ اتباع کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تبھی لمن کہ اتباع کرو ان حضرات کی جنہوں نے میری طرف رجوع کی تو یہ بھی تو قرآن شریف کی آئی ہے پھر میں نے کہا کہ دیکھو قرآن شریف میں ہے ایک قضیہ میں دو فیصلہ ہے وہ داود وہ سلیمان عید یا خلاف یہ کوئی آج کل کے ہمارے جیسے تو نہیں کہ مولانا کوئی عالم مفتی صاحب یہ تو انبیاء کے بارے میں ایک ہی قضیہ میں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تعریف فرمائی وہ کلن آدینہ حکم و علما تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف جو چلا آ رہا ہے صحابہ کے زمانے سے انبیاء زمانہ پھر ہمارا علم اور اب کچھ بار کرنا ہر ایک پر کہ صرف اور صرف یہ کرو ہم جو ہے صرف یہ شیخ الاسلام میں کی بات مانیں گے کہا کہ دیکھو شیخ الاسلام بہت بڑے عالم ہیں ان کی ایک کتاب ہے اکثر علماء کے پاس بھی ہوں گے الملام ان العلام اس میں صاف لکھا ہے رحمہ اللہ نے کہ کوئی ملام اور کوئی جو ہے ہم اعتراض نہیں کرنا چاہیے ہمارے جو بڑے ہیں وغیرہ سب نے حد تک امکان بھرپور کوشش کی اور ہم چھوٹے چھوٹے آ کر جو ہے اس قسم کی الٹی سیدھا اعتراض کرتے رہے خاص طور سے امام حنیفہ رحم اللہ ہم کو زیب نہیں دیتا ہے اور پھر ہم نے یہ کہا کہ دیکھو کہ کسی کے فتوا کی کتاب کو نقل کر کے انگریزی میں انٹرنیٹ پر اقبال نے یہ لکھا شیخ البانی نے یہ ٹھیک ہے یہ بڑے علماء ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ حضرات علیمہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو آپ حضرت ذرا سوچے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو ہے اکثر عرب تھے جب تین السلام علیہ اللہ نے فرمایا جو اور حکمہ آپ ان کو تعلیم دیجئے قرآن شریف کی اور حکمہ سننا نبویہ کی تو جب صحابہ جن کی مادری زبان گئے عربی اور وہ محتاج کے استاد کی تو ہم کہا آئے کہ ہم کسی استاد سے محتاج نہیں کوئی بھی ترجمہ تو اللہ کو کرنا تھا ان کا جو چیئرمن تھا وہ امیر تھا وہ بھی شیخ ہے ہے وہ آئے بہت خوش خوشی کے ساتھ کہا کہ نے بہت چیزیں کو صاف کیا اور پھر اجازت دی صبح جواب وغیرہ کی پھر صبح کو بھی فجر کے بعد جو ہے کہا تو پروگرام رکھو ہمارے طرف سے بالکل اجازت ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں سفر میں اللہ عالم کانا ثواب اللہ کان حسن شیطان صحیح بات ہو تو اللہ کی طرف سے غلط ہو تو شیطان میری طرف سے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں جو کتنے جو ہے کتنے برگے ابھی امت میں کہ یہ شیعوں کا فتنہ اور یہ سدفیوں کا فتنہ امت میں اشتراک کے خلاف ان کا کام پھر یہ بظاہر اعمال کو جو ہے ان کو سختن مشق بناتے ہیں کتنا اعتراض کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھو میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کو امان کے فکار میں مانتا ہوں فکر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری سولہ سال میں تسمی فرمائی یہی امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے العجب اور جو ہے تصویر فرمائی جب میں گیا تھا شیخ البانی کے پاس ملاقات ہوئی تھی ان کے مکان میں میں نے کہا حضرت آپ مجھے ایک کتاب دیجیے دو تین کتاب میں خرید رکھتا ہوں لیکن آپ کے دس مبارک کا تو وہ بھی خوش ہو گئے تو کہا تحریم و آلات کی طرف وہ جو موسیقی کے بارے میں اور ادب المفرت جو ہے وہ لے لے اس نے دو دو جلدوں میں تقسیم کی ایک صحیح اور ادب المفرت ایک ضعیف اور ادب المفرت تو میں نے ان کو پوچھا اگر حضرت شیخ نور اللہ مرکز کی کتاب یہ فضائل اعمال آپ لوگ کہتے ہیں اس میں تعریف ہے یہ ہے بس حقت کر دو پھینک دو استفر اللہ اسے الٹے سیدھے بکواس کرتے تو میں کہا تو امام بخاری کی جو تعریف العدب المفرت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پھر خاموش ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کے امیر المؤمنین فی یہ سمجھے کہ جہاں تک احکام ہو عقیدہ ہو یہ ہو تو ٹھیک جی ہے صحیح احادیث وغیرہ لیکن فضائل اس وہاں ہونا چاہیے جو کام چاہیے تو پھر اس طریقے سے بات چیت تو لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ اب جو ہے امام صاحب بھی بےچارے اتنا ڈرتا ہے ان کو تو اپنے کام سے مجھے تو کہا کہ اگر میں نہیں مانوں گا تو یہ لوگ مجھے نکالیں گے تو پھر جو ہے کہنا کا مقصد یہ سلوکی کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا وہاں پر پھر دوسرے دن جو ہے الحمد ہم واپس آئے ہراری ہراری میں حضرت وہاں پر یہ شیو نے ابھی جو ہے اور ایک سال سال دو پہلے ہم تو مسجد تو نہیں کہتے محبت جو امام بارہ انہوں نے مطلب کی وہاں پر اور وہاں بھی وہی کر رہے ہیں کہ کالے میں جا کر کے کام کرتے ہیں خوب پیسے دیتے ہیں اور جو افتتاح اور ہوشیار ان کو بیچتے ہیں ایران جو ہے وہ خود وہاں کے علماء بتا رہے تھے دو تین کتنے ذہین نوجوان تھے ہمارے اپنے لیکن وہ اس لالچ میں آ گئے انہوں نے ڈالر وغیرہ جو ہے دے دیا ان لوگوں کو پھر وہ ایران میں ہے ابھی وہ حاضر ہے اچھا آپ تعلیم کی دلچسپی کے لیے بات جو ہے میں بتا دیتا ہوں جلدی سے زمبابوے میں آج کل جو ہے وہ زمبابوے ڈالر تو ہے ہی نہیں وہاں پر جو ہے پیسے کے لیے یا امریکن ڈالر استعمال کرتے ہیں اور رینڈ استعمال کرتے ہیں اور پھر میں نے خوب خود بھی وہاں کے اخبار میں دیکھا کہا کہ ان قریب جو ہے انڈیا کے روپی کو بھی استعمال کریں گے اور چائنا کے یم بھی استعمال کریں گے جب ہم پانچ چھ سال پہلے تو ہم نے خود دیکھا کہ وہاں کے زمبابوے ڈالر میں کہ ایک طرف جو ہے وہ ان کا صدر صاحب اور یہ سب جو ہے وہ تھا اور دوسری طرف جو ہے بالکل خالی کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے پوچھا یہ کیا بالکل دوسری کہا نہیں سی آئی ختم ہو گئی یہ کہ وہ نمبر اور ستائی صفر اس کے بعد ون نمبر زیرو تو ستائی صفر اس کے بعد تھا تو کہا اب اور گنجائش نہیں تو بس دو اس کو تو بےچارے ان کی رقم اور جو ہے وہ جو ساحلین ہیں ماننے والے وہ بھی پھینک دیتے کرتے کوئی ضرورت نہیں تو یہ ہے دنیا کی حقیقت ابھی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں چودہ ملین آدمی ہے اس میں زمبابوے میں اور مسلمان جو ہے وہ پانچ سو پانچ لاکھ ہے جس ملین ملین جس کو کہتے ہیں اور یہ سب ملا کر جو ہے کالے انڈین ہمارے مسلمان ہندوستانی انڈین جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو صرف چار پانچ ہزار پانچ ہزار سے بالکل زیادہ ہے میں نے بہت جگہ پوچھا تو خیر جو ہے ان کو تو بہت مطلب آزادی بھی ہے اور حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت وغیرہ بھی نہیں ہے اپنے مساجد مذہب مدارس وغیرہ سب سلسلے سے الحمد للہ خیر اس رات کو پروگرام تھا شباب میں تو شباب میں تجربہ یہ ہے کہ دس پندرہ بیس منٹ تک بات کرے پھر جو ہے صبح جواب تو بہت دلچسپی ہوتی ہے تو ادھر ادھر ماشاء اللہ بہت اچھا رہا ہوگا پھر جمعے کے روز جو ہے وہ قبرستان وغیرہ میں دیکھنا بھی تھا کہ وہ آگے قبرستان ماشاء اللہ انہوں نے بہت انتظام کے ساتھ جنہیں رکھا اپنا الگ وغیرہ جنہیں اور پھر جمعے کے روز مسجد نور میں وہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے چھوٹی چھوٹی اختلاف میں جو ہے ہر ایک اپنا مسجد اپنا مدرسہ بنا لیتے ہیں تو جب علماء کو خطاب کروں گا تو میں نے کہا کہ ہر ایک ہم نے تو یہ سوچے کہ کیا ہم یہ مسجد اور مدارس ہر ایک اپنا الگ کر رہے ہیں یہ کیا دین کی خدمت ہے یا کل اس ہے کہ واقعی کی ضرورت کہ ہم بس چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کام چلتا رہے ہمارا اپنا کچھ گروہ ہو تو پھر جمعے کے روز کے بعد پھر نکاح کا مسئلہ تھا وغیرہ تو علماء ماشاء اللہ کا مولانا وہ بلبلیا صاحب تھے اور مقاری منگیرا صاحب تھے تو ان کے ایک لڑکا لڑکی جو ہے وہ نکاح نکاح میں ہم نے یہ عرض کیا میں کہا کہ دیکھو کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں آج کل عرب ممالک ہم گئے سعودی افریقہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھتے تین مہینے چھ مہینے کے بعد لڑکی جو ہے واپس آ جاتی ہے تو دس چیزیں میں نے پیش کا مزاح کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ پھر کا شکل کامے کا بہت فائدہ ہوگا لئی لت الظف جو شادی کے رات ہے اس میں جو ہے شوہر اپنے بیوی کو کچھ ہدیہ دے یہ مستد احمد کی روایت دوسرے جو ہے شوہر آگے جائے عورت پیچھے اور وہ اپنے بنیاد اور اثاث اس پر رکھے ہم نماز اکٹھا پڑھیں گے وہ شادی کے رات اور اللہ کی فارغے میں دعا کرے اب جو ہے ایک نیا مطلب اتحاد ہو جائے مستقبل شیبہ کی روایت پھر وہ پانی پھینکے جو ہے تو ایک دوسرے کی پیشانے پر عبد الرضا کی روایت ہے پھر جو ہے میں نے کہا اب شادی ہو گئی اور جو ہے میاں بیوی آپ ہو گئے تو آئندہ کے لیے کیا کریں ایک دوسرے کو ہم سلام کریں شوہر نہ بیوی کو سلام کرتا ہے آج کل نہ بیوی شوہر کو ہمارا گھر مکان دار السلام بن گیا یہ چار ہو گیا پانچواں ہم نے کہا کہا ادا کرو پھر ختم نہیں پتہ ہفتے میں ایک مرتبہ مہینہ میں دو مہینہ میں کم از کم کبھی کبھی بیوی بی کو کچھ کیا کرو تو اس طریقے سے محبت بہت اور اضافہ ہو جائے گا یہ تو سنجے علیہ نے فرمایا حدیث اس میں جو کے جو قدورت ہے اور جو ایک عداوت وغیرہ وہ سب ختم ہو جائے گا پھر جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسکرائے ہم جو ہے اور عورتوں کے ساتھ جو ہے بینک میں وہاں بہت آفس وغیرہ میں وہاں ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں لیکن بیوی کے ساتھ مسکرا ہیں یہ کون سی جواب ہے اس کی اور پھر ایک دوسرے کے لیے کوئی مطلب ایسے اچھے نام رکھے نبی علیہ السلام نے سعید عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے یا میرا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایسے محبت پیار کے انداز میں کریں پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ اسیر ہے جوس ہے پانی ہے ایک ہی جو ہے گلاس میں سے آپ استعمال کرے سنت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی السلام نے ملاحظہ فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گلاس میں سے پانی نوش فرمائی باقی پانی جو ہے نبی علیہ السلام جو لے لیا پھر جس جہت سے جس طرح سے سیدہ عائشہ نے پانی لی اسی جہد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش نو ہوں وہ انا حاضر اور میں ناپا کی کیا ثابت تو ہم جو ہے اس طریقے سے اگر میں نے پوچھا دیکھو کہ ہم شادی کے لیے آئے ہم ہر ایک کم از کم یہ دعا تو یاد رکھے ہفدنا بزرو یاد نہ شوہر بیوی کے لیے بیوی شوہر کے لیے والدین بچی کے لیے آنکھوں کے تندر بنا تو اس میں کتنے مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک نسخہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم کرتے نہیں ولی لائے اسما الحسنہ ہر ایک کے گھر میں پڑھنے والے بہت کم ہیں یا وجود یا وجود آپ پڑھا کرے صرف جسم نہیں ملیں گے جیلوں میں جوڑ ہو جائے گا جیلوں کے ملی جائیں گے ولی لائے اسما الحسنہ اس طریقے سے ماشاء اللہ اس رات کو جو ہے بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے کیونکہ کافی اعلان ہو گیا تھا کہ میں ایران کے بارے میں بات کروں گا میرا جو سفر ہوا تھا گزشتہ سال تو اس میں بعض حکومت کے سفرا بھی آئے تھے کہا کہ یہ کیا باتیں کریں تو ہم نے کہا شروع سے لے کر آخر میں کہا کہ یہ میرا تجربہ ہے عین مشاہدہ ہے بالکل خبر رسول میں اور یہ سب جو ہے پھر جو ہے چھوا اور آخر میں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو اس قسم کے عقیدہ رکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ بکواس تو وہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں وہ خارج علی اسلام ہے اور ہم ہوشیار رہے آپ لوگ خود دیکھتے کہ ہمارے آپ کے ملک میں کیا ہو رہے ہے پھر وہ سوالات میں جب آئے تو سب جگہ جو ہے کہ یہ فتنہ اگر ہم ابھی جو ہے ہوشیار نہ ہو جائیں تو اللہ اللہ جانتے کہ یہ کو کہاں سے کہاں تک خاص طور سے ان کا جو ہے ہدف یہ کالے لوگ ہوتے غریب لوگ اور جو بہت مطلب اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے یہ مطلب تعلیم یافتہ لوگ اور پھر جو ہے یہ مطلب یہ آدھا قسم کے لوگ کو استعمال کرتے اسی لیے پھر سنیچر کے روز جو ہے مستورات میں جو الحمد پروگرام رہا پھر سنیچر دوپہر کو چار کو سب کو جمع کیا اور اس لوگوں کو میں نے کہا کہ دیکھو قرآن شریف کی ایک آیت ہے آپ لوگ ہر ایک یہ سوچے کہ ہم اس آئیے پر عمل کریں ماں آتا کہ جو بھی تجارت ہم کرے پھر لے یہ سوچے کہ آخرت میں مجھے کیا ملے گا اس کے لیکن یہ نہیں کہ صرف آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے ولا تنسا تک دنیا دنیا کا جو حصہ ہے وہ بھی ہم نہ پوچھیں جائیں اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا ہے پھر وہ کما اللہ یہ ہم ذہن سے نکال ہے کیپیٹلزم سرمایہ داری کا جو نظام ہے یہ جو ملین اور ملین مل گیا ہے یہ میری ہوشیاری ہے میری استداری ہے یہ تو سرمایہ دار کیپیٹلزم کا نقصان یہ تو ہو کہو فضل وقت یہ تو اللہ نے مجھے نوازا تو بہت ترقی ہو جائے اور پھر یہ پیسے کے ساتھ آدمی بہت گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں ولا کر بلا کرتا تھا الحمد للہ وہ آپ پھر اس رات کو جو ہے وہ سب سے بڑی مسجد کے وہاں پر کافی لوگ تھے میں کہا آج کا موضوع جو ہے وہ یونٹی اور اتحاد پھر اسلام ہے اور پھر اتوار صبح کو علماء کا پروگرام میں کہا کہ دیکھو علماء کا پروگرام آپ لوگوں نے کہا ہم آپ کو بھی زیادہ پتہ ہے ہم کو بھی جو ہے ہر ایک جگہ ہم جاتے ہیں ایک ہی چیز ہم دیکھتے ہیں امام سفیان طوری رحمہ اللہ نے فرمایا یا مل الما الملح کہ اے نمک جو ہے اس امت کے علماء ہیں اگر وہ نمک ہی خراب ہو گئے تو کھانا بھی خراب ہو جائیں گے اگر ہمارے درمیان اتنے گڑبڑی ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات چیت بھی نہ کریں میں بھول گیا ایک سنیچر اثر کے بعد میں مولانا موسم صاحب کے پاس پہنچا اور پھر جو ہے میں نے اس وجہ سے میں ہمیشہ جب جاتا ہوں ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں حضرت عمر کتنی ہو گئی حضرت تو کہا کہ ستر سال ہو گئی میں نے پوچھا حضرت فراغت کب ہو گئی میں نے ستر نہیں ستر سال ہو گئی سیونٹی سیون سیونٹی سیون سال اور پوچھا حضرت فراغت کب ہو گئی تو کہا سکسٹی میں ساتھ میں کہا شیخ یونس جو سہارنپور کے شیخ الحدیث ہے میں ان سے ایک سال آگے تھا وہ ہمارے ایک سال بعد پانی ہوئے تو گویا کے ساتھی تھے تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ ہو کہ جو ہے عجیب عجیب کے دو واقعہ سنائے میں جلدی واقعہ سناتا ہوں کہا کہ اس زمانے میں حضرت شیخ نور المعذور نہیں تھے مطلب چلتے تھے تو کہا کہ نے طلبا کو کہا دیکھو جب حضرت شیخ اپنے مکان سے تشریف لے آئے درد گاہ میں آپ طلبا حضرت جو ہے حضرت کو سلام بند کرنا حضرت کے ایک معمول ہے جب تشریف لے آتے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت کرتے جب واپس آتے تو اس وقت بھی آپ سلام کریں گے تو خان حضرت تو اس قسم کے بہت اچھے اچھے واقعات ہیں تو اس میں بھی مولانا وغیرہ نے دوسری مسجد بنائے مسجد الفلاح تو وہاں پر بھی تو میں نے علما کو کہا کہ دیکھو ہمارے جو ہے یہ اتنی چیزیں جو ہے ہماری دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہے وہ ہم کو یہ پھر علماء عوام میں بھی یہ باتیں ہوتی تھی ہمارے اختلاف اتنے زیادہ کی بات تک کرنے کی نوبت میں سلام کی نوبت سوجا کہ ہم ایک دوسرے کی دوسرے ایک دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو یہ ٹھیک نہیں ہے پھر میں نے کہا کہ دیکھو ہم کو کام کرنا ہے امت میں امت میں جب کام کرنا ہے تو چار صفات کو لینا ہے افلا ایک تو اس کے ترجمہ ہے کہ یہ ایبل اون جو ہے اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرنا ہے لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ ابل اون کے اندر صرف صبر کا مانتا بہت ہوتا ہے تو ہم کو بھی صبر کا مانتا صبر کے کام لینا ہے وہ ادھر اوپر آسمان کتنا اونچا ہے تو علو ہمت ہمارے بھی ہمت علو عالی ہونے چاہیے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ کام کریں گے وہ ادھر جبال کے کا مصیبت یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں تو ہم بھی وہ استقامت کے کام کریں وہ ادھر عرب کے بسحت اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ زمین کو پھیلایا اور پیدا کرنا تو یہ توازو جو ہے ہم اختیار کریں پھر دیکھ کر جوڑ آئے تذکیر جن نما اندر پھر ہم جا کر کریں گے تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کام میں برکت ڈالیں گے ہمارے انشاءاللہ شاء اسلاف کے طریقے پر ہم دیکھیں گے بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ آخر میں کہنا یہ تین چیزیں ہیں کہ ایک جو ہے حضرت ابھی فرمایا شروع شروع میں بعض حضرت نہیں تھے کہ یہ جو مجالس ہے انوار نور ہے یہ ذکر ہے وغیرہ جو ہے میں کر رات کے لیے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں لکھا ہے حضرت شبلی نے فرمایا حضرت شبلی نے فرمایا میں گیا تھا حضرت جنید بہداری کے پاس حضرت جنید بہداری نے فرمایا میں کیا تھا سری سختی کے پاس یہ تو بڑے بڑے حضرت ہیں حضرت سری سختی نے فرمایا میں حضرت معروف کرسی کے پاس گیا تھا حضرت معروف کرسی نے فرمایا میں گیا تھا داؤد داؤد کے پاس حضرت نے فرمایا میں کیا تھا کبار تعبین کے پاس جب ہم ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے ہم گسل کر کے جایا کرتے تھے کم از کم ہمارے باہر جو ہے وہ تو صاف ہو جائے اور جب خاصان میں ہمارے حضرت زمانے میں ہم ان کی مجلس میں بیچ جائیں تو کم از کم جلد صاف ہو جائے تو دیکھو یہ نیت ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ہے ولا تجل کی گلو بنا ہلنا ہمارے دلوں کے اندر یہ کچھ کیا کیا جائے تو اس مزارے سے یہ فائدہ ذکر ابھی حضرت ارشاد فرمائیں گے پھر ہم ذکر ان شاء اللہ پر قرونی اکبر کو اس میں لکھا ہے کہ یہ خوشخبری کسی امت کسی قوم کے لیے صرف اس امت کے محمدیہ کی خواصہ میں سے ہے خصوصیت میں سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو دیکھو یہ ہے ذکر کی بات پھر دعا دیکھو ایک چیز جتنے بھی کفار ہے ابھی کا سینٹرل افریقن ریپبلک وہاں پر ہر روز مسلمان کو ذبح کر رہے ہیں پوٹی پوٹی کر رہے ہیں اور ہمارے اندر کچھ بھی نہیں مسلمان ہماری بات تک نہیں کرتے کروائی نہیں بڑے جاتی تو دیکھو وہاں پر کرسچن ظلم فلسطین میں یہودی کر رہے کشمیر میں ہندو کر رہے ہیں برما میں جو ہے یہ بدھس کر رہے ہیں تو یہ سب جمع ہو کے ولدین کپور باد کفرو بادم اور تو یہ سب جو ہے اوقات نے بات کے وہ سب جو ہے ایک ہدف بنایا مسلمان اسلام کو ختم کرنا تو ہم ذرا سوچے ہیں جس نے فرمایا ہمارا کوئی مرکز نہیں ہے لیکن ہم اپنے طور پر کم از کم جو کریں کم از کم شعور تو پیدا کریں لوگوں کے اندر کہ یہ جو ہے کتنے مظالم ہو گئے اور ہم ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلم پر رحم فرمائے اور پھر جو ہے ہمارے مجاہدین کو بھی تبدیل مدد فرمائے اور ہمارے حضرت کو بھی انشاءاللہ سفر کے حضرت کا آپ کے ساتھ لے جائے واپس آ جائے ان اور اللہ تعالیٰ مجھے سب کو جو ہے تو الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام أما بعد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 one and all. One of the main objectives for which we sit in such gatherings in the company of the Mashaykh is the islah, the rectification of the inner self and specifically of the nafs. Now the word nafs itself تطلق على الذات وعلى الحقيقة وذات الوجود أو ما يخرج عند مفارقة الحياة أو على الدم أو على الأخلاق المذمومة. The word nafs has varying meanings. Sometimes it implies the very person himself. Sometimes it means that aspect of the body that leaves at the time of death. Sometimes it means blood. Sometimes it means, in the bad sense of the word, bad character, the following of desires and temptations. Allah Azza wa in this ayah of the Quran He says, a great promise from Allah subhanahu wa ta'ala of Jannah being the eternal abode of a person who has two qualities. Man the one who fears the moment of standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, as well as wanahan nafsa anil hawa, that he prohibits the inner desires and temptations from its fulfillment. In other words, curbing our natural and inner desires. النفس مجبولة على سوء الأدب. Natural inclination of the nafs within a human being is to incline towards wrong, towards sin, towards temptation, towards haram, the challenge and the effort is to be made, and especially by sitting in the company and the feet of the Salihin, a great way in rectifying the inner self of channeling those desires and temptations of haram, channeling it to such an extent that that nafs becomes mutma'innah mardiyah, the one that is pleased with every command of Allah subhanahu wa ta'ala, the one who is congratulated at the time of death, that that was in complete harmony with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, so such an effort is made on this nafs that our natural desires and temptations come in accordance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala says, مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِثْلُ مُخَالَفَةِ النَّفْسِ وَالْهَوَىٰ that there is no better form of ibadah ever than going against what the nafs, what the inner temptations are. That we continuously create this habit within ourselves. That the natural temptations of the inner side, and especially when they contradict the Sharia or it involves any kind of desires and temptations, we continuously time and again subdue them and, and suppress them. He says there is no better form of ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala than doing so. The Noon al-Misri rahimahullah also, also says that one of the greatest form of ibadah is deep contemplation in the greatness of Allah through His creation. And secondly, he says, مُخَالَفَةُ النَّفْسِ وَالْهَوَىٰ Subduing the natural and inner temptations is one of the highest forms of ibadah, one of the highest forms of worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Hatim al-Asam, one of the very, very pious people, Islam bin Yusuf once sent him a gift and the circumstances were such that it would have been better for him to have rejected that gift. But after deep contemplation, he accepted the gift. Somebody said to him that why did you degrade yourself by the acceptance of this gift? He said, I had contemplated very deeply and found that في قبوله عزه وذلي وفي رده عزي وذله that had I accepted it, had, had I rejected it, yes, my inner temptations, my desires would have been fulfilled, it would have been his degradation. And by accepting it, though it may mean my being degraded and some dignity to him, and then he says, فَاخْتَرْتُ عِزَّهُ عَلَى عِزِّي وَذُلِّي عَلى ذُلِّهِ That I had given preference to that, to give him the honor and subjugate my own honor, and subdue my own honor. And on the other hand, I had given preference that I rather bear the difficulty of being degraded and instead of him being degraded. So one of the greatest forms of ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala is the subjugation of the inner temptations of the nafs from fulfillment of his desires and at the least, the least level is when those desires are anything haram and anything contradictory to the Shariah, and we try and subjugate those for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala give me firstly all of us the the ability to continuously practice upon this and especially by being in the company of such gatherings, of such a former shaykh, that Allah ta'ala brings alive this quality within us.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 مثال ایسی ہے کہ جیسے برف جب برف پگھل جاتی ہے پرانے زمانے میں پھر وہ دوبارہ برف نہیں بنتی پگھلی ہوئی برف دوبارہ برف نہیں بنتی تھی برف وہی ہوتی تھی پہلے زمانے میں جو آسمان کے اوپر سے پرستی تھی اس میں صرف یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں پر توبہ کریں لیکن جو اس وقت کام کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا وہ واپس نہیں آ سکتا فلا لے و یومن فہل المشید علما کہتے ہیں کہ یہاں یہ استعمال ہوا کاش جوانی واپس آ جائے تاکہ میں اس کو بتا دوں کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا عمل کیا کہتے ہیں لہسا کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کا واپس آنا ممکن نہیں اور جس زمانے میں ہم رہتے ہیں اس کو حال کہتے ہیں عام طور پر لوگ اس زمانے کا خیال رکھتے ہیں کہتے ہیں بس جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اچھا کھانا ہونا چاہیے اچھا پینا ہونا چاہیے اچھا لباس ہونا چاہیے اچھا مکان ہونا چاہیے اچھی مالداری ہونی چاہیے اس کا ہم خیال رکھتے ہیں نفس اور شیطان ہمیں یہ کہتا ہے بس حال کے اندر لگ جاؤ تیسرا زمانہ مستقبل کا ہے آنے والا زمانہ اسی کی فکر کی ضرورت ہے کہ اس کی ہم فکر کریں آنے والا زمانہ موت ہے مرنا آئے گا کسی چیز پر اتفاق نہیں اس پر اتفاق ہے کہ موت سب کو آنے والی ہے مطلب بھی کہتے ہیں تخالف الناس حتى لهم الا على شجب والخلف في الشجب لوگ اختلاف کرتے ہیں ہر چیز میں لیکن مرنے پر سب کو اتفاق ہے ہاں پھر اس میں اختلاف ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا موت پر سب کو اتفاق یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ آدمی اپنے حال کو سوچتا ہو اور اپنے مستقبل اور آنے والے زمانے سے غافل ہو جبکہ حال جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے مستقبل جو آنے والا زمانہ ہے اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ختم ہونے والا نہیں ہم سوچتے ہیں کہ آدمی مر جائے تو ختم مرنے کا مطلب یہ ہے من دار دار اخرى ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے اوپر کے مکان سے نیچے والے مکان میں پہنچ گیا ایک عالم سے دوسرے عالم میں پہنچ گیا اس لیے جس وقت تسلی کے الفاظ کہے جاتے ہیں تو تسلی کے الفاظ ہیں و الہ راجو کا انتقال ہو جاتا اور اس کے معنی یہ ہے ہم تو اللہ تعالی کے اللہ مالک ہے ہم مملوک مملوک مالک چاہے اپنی چیز کو اوپر رکھے مالک کیا ہے اپنی چیز کو نیچے رکھے اب تک ہمیں اوپر رکھا تھا اس کے بعد ہمیں نیچے رکھیں گے زمین کی نیچے مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ جو نہ ختم ہونے والا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے اس کی فکر کے بہت ساری طریقے ہیں کہ ہم آنے والے زمانے کی فکر کریں آنے والے زمانے کی فکر اچھا عمل ہے جو شریعت کے ساتھ موافق ہو اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے فرمایا ہے یا یوہر رسول صالحا اچھا عمل کرے اچھا عمل اس کی مختلف پہلو ہے وہ سب اچھا عمل ہے ایمانیات اعتقادات ہمارا ایمان پکا اور سچا و بال و رسولہی والیوم الآخر والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ان چیزوں پر ہمارا پکا ایمان ہو اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے حق پر ہے قیامت کے دن سچا ہے کتابیں سچی ہیں انبیاء علیہ السلام سچے ہیں آخرت کے وعدے پکے سچے ہیں ان پر ہمارا پکا یقین صحابہ گرام کا ان چیزوں پر پکا یقین کر اس لیے کامیاب تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کفر کی حالت میں تھے تو بہت پکے تھے جب مسلمان ہوئے تو اسلام میں بہت پکے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا دیا اللہ کی تلوار اور اس میں اشارہ تھا کہ وہ قتل نہیں ہوں گے اپنی موت مریں گی اس لیے کہ تلوار عام طور پر ٹوٹتی نہیں ہے توڑتی ہے اور ان کو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے میں مزہ آتا تھا تاریخ کی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے بارش ہو رہی ہو سخت اندھیرا ہو خیموں میں ہم ٹھہرے ہوں کتال اور جہاد کا منظر ہو یہ مجھے اس سے اچھا لگتا ہے کہ آدمی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرے اور اس کے ساتھ رات کو رہے راہ اس رات سے مجھے بہتر تو خالد ابن ولید ایک جگہ سلح کے لیے بیٹھے تھے غیر مسلموں کے ساتھ سلح کی بات چیت تو ان کے سامنے جو غیر مسلموں کا لیڈر تھا اس کا نام ابن بکیلا لکھا ہے نام جو بھی ہو لیکن ابن بکیلا اس کو کہتے ابن بکیلا نے بات چیت شروع کی اور اس کے سامنے ایک شیشی رکھی تھی خالد ابن ولید نے پوچھا یہ شیشی کیا چیز ہے اس نے کہا یہ زہر ہے اگر اس کا ایک قطرہ منہ میں رکھا جائے تو آدمی اسی وقت مر جاتا ہے اس کو آپ نے کیوں رکھا ہے ابن بکیلا نے کہا کہ اگر میری مزاج کی مساغت طبیعت کے مطابق سلح نہیں ہوئی تو اس کو میں کھا لوں گا مر جاؤں گا حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا یہ ذرا مجھے دے خالد نے لیا اس کو منہ میں رکھا پی لیا اور اس کے پہلے فرمایا بسم اللہ رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه الا الرحمن الرحيم یہ الفاظ کتابوں میں لکھے بسم اللہ فعل الاسماء اللہ کے نام سے جس کا نام تمام ناموں سے بہتر ہے وللہ الاسماء الحسنى ابھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے تمام نام خوبصورت ہیں جتنے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہیں وہ سب خوبصورت ہیں فدعوه بها اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو اور آواز دو ندا کرو ایک بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسمات توقیفی ہے یا توقیفی نہیں اس میں علماء کا اختلاف اہل سنت وغیرہ کا توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نام بتایا ہے ہم وہی استعمال کریں گے یا اپنی طرف سے کوئی نام تجویز کر سکتے ہیں وہ نام جس کے معنی صحیح ہو مرتبلا اور ابو بکر باق اللہ نے کہتے ہیں کہ جو جس لفظ کا مطلب صحیح ہو وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بطور نام استعمال کر سکتے ہیں مثلا یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجات کو حاجتوں کو پورا کرتا ہے حاجتی اے اللہ تو ہماری حاجت کو پورا کرتا ہے تو اس میں سے قاضی الحاجات قاضی الحاجات کا لفظ ہم بنا لیں گے تو اللہ قاضی الحاجات بن گئے یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو دفع کرتا ہے مصیبت ختم کرنا اللہ کا کام کسی اور کا نہیں کسی پیر کا نہیں فقیر کا نہیں بولی کا نہیں مصیبت کو غائبانہ ختم کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ایم سخص بردو الف اللہ کاشف الح اللہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دافع البلیات طلب پیس کر دیا ہم نے یہ مرتز کہتے ہیں وہ سنت میں ابو فطر قاتل جی عام طور پر جو دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لفظ اللہ تعالی کے لیے استعمال نہیں ہوا اور اس کے معنی صحیح ہے وہ اللہ تعالی کے لیے بطور نام استعمال نہیں کرنا چاہیے بطور صفت استعمال کرنا چاہیے مطلب ہم یا قاضی الحاجات کہیں گے تو قاضی الحاجات اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کہیں گے ہاں بطور صفت یہ کہیں گے کہ اللہ مقبے حاجاتی فن کا قاض الحاجات اسے بطور صفت استعمال کیا اللہ عنا فن کا دافع البلیات یہ بطور اللہ تعالیٰ کی صفت بہرحال یہ سب تحقیقات ہمارے سامنے ہیں تو جب کبھی دعا کرتے ہیں تو ابو بکر باق اللہ کی طریقے پر کہتے ہیں یا قاب الحاجات الحاجات ابو بکر باق اللہ نے بھی سننے لیے تھے اور تدیلی نہیں تھی اور کبھی دوسرے علماء کا خیال رکھتے ہیں تو دعا میں ہی کہتے ہیں اللہ حاجات ان کا قابل حاجات یہ تو طالب علموں کا مسئلہ تھا میں آیا تو بیان کر دیا تو حضرت خالد بن رضی اللہ اللہ اللہ عنہ نے اس زہر کی شیشی کو لیا لیا پی اور یہ الفاظ کہے بسم خیر کے نام سے سب سے بہتر نام اس کے ہیں رب رب الارض والسماء و زمین کا ہے اللہ لا مع اسمه اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرور نہیں دے سکتی الرحمان اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا میں رحم کرتے ہیں الرحیم آخرت میں رحم کرتے ہیں عام رحم بھی وہی کرتے ہیں خاص خصوصی رحم بھی وہی کرتے ہیں یہ فرمایا اور پیری ان کو کچھ نہیں ہوا حضرت خان پر اس کا کوئی اثر نہیں اللہ تعالیٰ کے باتوں پر ان کا اتنا پکا یقین تھا کہ جس طرح استعمال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسی کے موافق کام ہوتا تھا جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ وجود اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہم استعمال کریں گے تو صرف ثواب مل جائے گا اور جو اللہ والے ہیں وہ یا وجود کا لفظ استعمال کریں گے تو عداوت اور دشمنی دوستی میں بدل جائے گی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مستقبل اور آنے والے زمانے کے لیے ہماری سوچ قومی سوچ ہونا چاہیے انفرادی سوچ نہیں ہونا اپنے لیے ہم نہ سوچے پوری دنیا کے لیے سوچے اپنے لیے نہ سوچے دین کے پھیلانے کے لیے سوچے جب ہو جی آپ ہو گئی اتنا فتح نہ لطفت ہم مبینہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے یعنی یہ تو بظاہر فتح نہیں ہے اس لیے کہ مسلمانوں نے جب کر سلح کی دبا کر سلح نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کامیابی ہے یہی فتح ہے اس لیے کہ فتح کمانا کھولنا ہے تو صلح حدیبیہ کی برکت سے اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور اخلاق کا دروازہ کھل گیا جنگ ختم ہوئی جب جنگ ختم ہوئی تو سب کے پاس جا سکتے ہیں ہر ایک کے پاس ہر وقت جا سکتے ہیں ہر ایک کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ہر حالت پہ جا سکتے ہیں جہاں ہم جائیں گے دین کا کام ہوگا اخلاق کی فتح کی وجہ سے جب مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے مسلمان جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاحب میں عبادہ بھی تھے اور حضرت عباس اور ابو سفیان دونوں کھڑی تھے تاکہ مسلمانوں کی شان شوکت کو دیکھ لے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ لے عبادہ جب گزرے اور ابو سفیان کو دیکھا وہ ابو سفیان جو اس زمانے میں کافروں کے لیڈر تھے چیئرمین جن کے بعد میں پکے مسلمان ہوئے حضرت کے والد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر پر گیا تو حفاظت کے معمول ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو سعد نے فرمایا ابن عبادہ نے ابو سفیان کو دیکھا اور کہا الیوما یوم الملحمہ آج تو گوشت گرانے کا دن ہے لڑائی اور قتال کا دن ہے تو ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ صاحب نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا پھیلانا اتنا پیارا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عبادت لیا ان کے بیٹے اگر ان سے چھنٹا لے کر کسی اور تھے تو وہ ناراض ہو جاتا ان کے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو گھر کی چیز گھر میں رہ گئی اور فرمایا یہ نہیں یوم المرحم آج رحم کا دن ہے شفقت کا دن ہے دلوں کے نرم ہونے کا دن ہے اسلام شفقت سے پھیلے گا سختی تو اس وقت کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر اس وقت سختی کرتا ہے جبکہ زخم اور پھوڑا پورے بدن کو خراب کر رہا ہو تو اس وقت اس کو کاٹتا ہے ورنہ عام طور پر آپریشن نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رحم اور شخص کا ہے تو اسلام کے مستقبل کا طریقہ یہ ہے کہ مستقبل کو اور آنے والے زمانے کو سوچا جائے تو اس میں عمل کیا جائے اور دین کے پھیلانے کی فکر کی جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے کس قسم کے ساتھیوں کو ضرورت ہے تو فرماتے مجھے ایسے رجال چاہیے مجھے ایسا آدمی چاہیے لئی غیر ضرف نرم ہو کمزور نہ ہو نرمی کرتا ہو اور کمزوری نہیں کرتا اور قوی فی غیر عنف مضبوط ہو لیکن سختی نہیں کرتا ہو مضبوط ہو لیکن سختی نہیں کرتا ہو بلکہ نرمی سے کام چلاتا ہو اور جواز فی غیر سخی ہو اصراف نہیں کرتا ایسے لوگ جب آدمی کو میسر ہو جائے تو کے ان کا پھیلانا آسان ہو جائے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہے اور قاہرہ میں بہت بڑی مسجد ہے عمر ابن عاص اس کے ساتھ ان کی قبر بھی بتائی جاتی ہے اور مقبرہ ہے اور سب کا مزار ہے وہ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے فاتح اور کاغیرہ کے ساتھ ایک جگہ ہے استاد کے نام سے استاد خیمے کو کہتے ہیں رحم اور مہربانی ایسی چیز ہے جب مسلمان وہاں سے جا رہے تھے جس ایک خیمہ تھا اس خیمے میں پرندے نے کھونس لالا تھا حضرت عمر ابن عاص کو بتایا گیا حضرت ہم جا رہے ہیں کہ خیمے میں کسی پرندے نے جیسے کبوتر وغیرہ اس نے گھونسلا ڈالا ہے حضرت نے فرمایا اس خیمے کو چھوڑ دو خیمے کو وہاں چھوڑ دیا اس لیے کہ اس میں گھونسلا پرندوں پر رحم اور شفقت اس لیے اس جگہ کا نام استاد بن پھر وہاں شہر بن گیا اور وہاں بستی بن گئی رحم اور شفقت کا معاملہ ہاں جہاں کبھی سختی کی ضرورت ہو تو کبھی کبھی سختی ابن عاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا تو ان کے کانوں میں خبر آئی کسی نے ان کو بتایا کہ جو مصر کے لوگ ہیں وہ بغاوت کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ آئندہ بغاوت کریں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو مصر کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کی دعوت کی ان سے کہا کہ کل رات آپ ہمارے ہاں مہمان ہوں گے مغرب کے بعد وہ جمع ہوئے ان کے لیے عربی کھانا بنایا سعودی عرب والا <laughs> وہ کھا لیا پھر ان کو بتایا کہ کل آپ پھر ہمارے مہمان ہوں گے فلان وقت وہ آئے اور ان کے لیے مشری کھانا بنایا بہترین مشری کھانا انہوں نے کھانا کھا لیا کہنے لگے پھر تیسری دن ان سے کہا کہ آپ کل پھر ہمارے مہمان ہیں فلان وقت آ جائیں وہ آئے تو ان کو جو مسلمانوں کی فوجی ٹریننگ ہے اس ٹریننگ کا کر دکھایا کس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں کس طرح ہم حملہ کرتے ہیں مصنوعی اور پھر ان کو بتائے دیکھو اگر کھانے پینے کی لائن ہو تو آپ نے دیکھا ہم نے عرب سے مصر کی طرف ترقی کی ہم نے مصری کھانا بھی بنایا آپ کے لیے اور اگر کھانے پینے سے کام نہیں چلا تو دیکھ لو آپ نے وہ کرتب دیکھا کہ ہماری فوجیوں نے کس طرح کا کس طرح میدان میں دکھایا اور دیکھو یہ تو ہم نے آپ کو مصنوعی دکھایا بنایا ہوا یہ تو ایسا ہے جیسے کریما والے تین ہو اگر ہم واقعی بھی دکھائیں گے تو پھر تو آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہوگا بس اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہو گئے اور ان کے ذہن میں آئے کہ یہ تو رحم والے لوگ ہیں کھلانے پھیلانے والے لوگ ہیں لیکن اگر ہم مقابلہ کریں گے تو تو ان لوگوں کا مقابلہ مشکل کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں مسلمانوں کا ایک سینٹر ہوتا تھا مسلمانوں کی ایک خلافت ہوتی تھی ایک حکومت ہوتی تھی اور سب لوگ شفقت اور رحم والی تھے اور ایک خلیفت المسلمین ہوتا تھا علماء نے لکھا ہے کہ جب فتح جو شام میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا پہلے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں فوج کی ضرورت نہیں ہے روم میں اور فارس میں فوج کی ضرورت ہے اس لیے حفظ کو خالی کر دو اور فوج کو وہاں بھیج دو فوج کو بھیج دیا اور حفظ میں غیر مسلم تھے کافی سارے اس زمانے میں کیونکہ شام کا حصہ تھا شام میں مسیحی احتیاط اور جب فوج گئی اور پھر جیزیا ٹیکس وصول ہونے کا ٹائم آیا حضرت عمر نے خبر بھیجی ان لوگوں سے ٹیکس نہ لیں اسی کہ ٹیکس ہم لیتے ہیں ان کی حفاظت کی وجہ سے اور حفاظت فوج کرتی ہے ہماری فوج یہاں سے چلی گئی اب ان کو بتا دیں کہ آپ آئندہ کے لیے خود اپنی حفاظت کا انتظام کریں ہم آپ کی حفاظت نہیں کرتے فی الحال تو جب یہ خبر ان کو سنائی گئی والوں کو جو کے اندر ہی رہتے تھے تو وہ رونے لگے رو کر کے حاکم کے پاس آئے کہ حضرت ہمیں معاف کیجیے آپ ہم سے ٹیکس لے لیں اور تھوڑا بہت انتظام ہماری حفاظت کے لیے کر لے کیوں اگر ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے آپ کہیں گے اپنا انتظام کرے تو ایک ایک کہے ہمارا آدمی پڑا ہے دوسرا کہے گا ہمارا آدمی بڑا ہے تیسرا کہے گا ہمارا آدمی پڑا ہے پھر وہی لڑائیاں شروع ہوگی جب پہلے زمانے میں عیسائیوں میں ہوتی تھی اسی لیے آپ ہی رہے اور آپ سب سے ٹیکس لے انہوں نے کہا ٹیکس تو ہم نہیں لیں گے آپ کی حفاظت کریں گے وہ زمانہ جس میں رحم اور شفقت سے کام لیتے تھے انصاف سے کام لیتے تھے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا جس نے کچھ مشروب پی رہے تھے کچھ پینے کی چیز اور وہ اس نے نشہ پیدا کیا اس کی وجہ سے جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے ان پر کوڑے لگائے لیکن چپکے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو کہنے لگے دوسرے لوگوں پر تو میدان میں کوڑے لگائے جاتے ہیں میرے بیٹے پر آپ نے چپکے سے لگائے یہ نہیں ہو سکتا ان پر بھی آپ میدان میں کوڑے لگائیں گے یہ ان کا انصاف تھا کوڑے لگائے گئے اور علماء تاریخ میں لکھتے ہیں اتفاق ان کا انتقال ہوا کوڑوں کی وجہ سے نہیں جب مسلمانوں میں انصاف تھا رحم اور شخص آئندہ مستقبل کی فکر سے ہم اللہ تعالی نے ہمیں دین کا پھیلانے والا بنایا ہے تاکہ دین کو پھیلائیں گے تو اس کے بعد پھر دین بھی پھیلتا تھا مسلمانوں کی ترقی بھی تھی مسلمانوں کا ایک مرکز پر مضبوط تھا اور جہاں جہاں مسلمانوں پر آفت مصیبت پڑتی تھی تو مصیبت والوں کے پاس وہ پہنچ تو جس کو ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں حجا ابن یوسف جب اس کو عراق میں پتہ چلا کہ دن میں مسلمان قابلہ حج کے لیے آ رہا تھا ان کی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا مردوں کے ساتھ ظلم ہوا اس نے اپنے بیٹے محمد قاسم کو پھر تیار کیا اور سات ہزار آدمیوں کی فوج یا اس سے کم اس کو دی جاؤ اور راجہ راجہ کی کی اچھی خاصی مرمت کرو اس کو ٹھیک کرو وہ آئے اور فتوحات تسلسل شروع ہوا اور اتنا مضبوط انتظام تھا حجاج ابن یوسف کا کہ تین دن کے اندر سے سندھ پہنچی بہت عجیب بات ہے تین دن کس طرح پہنچتی تھی یہ بھی عجیب بات ہے تو مظلوم کی مدد کے لیے پہنچتے تھے اگر مظلوم غیر مسلم ہوتا تھا اس کی مدد کے لیے بھی پہنچتے اسپین میں عیسائی مظلوم تھے اور ان کے اوپر بادشاہ ظلم کرتے تھے اور ان کی لڑکیوں کو پسند کر کے اپنے پاس رکھتے تھے ان کے لڑکوں کو پسند کر کے اپنے پاس رکھتے تھے اور جو مرضی ہو وہ کرتے تھے اور مسلمان بادشاہ کو انہوں نے خبر دی ولید ابن عبد الملک وہی ولید ابن عبد الملک حجاج ابن یوسف کے گورنر تھے پھر انہوں نے انتظام کیا اور مارا الجزائر میں جو فورس تھی ان کو بولا جس طرح بھی ہو وہاں پہنچ جاؤ اس زمانے میں پہنچنا بہت مشکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو کے درجات اور مرتبہ بہت بلند فرمائے حضرت رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے دوہری بیڑا اور بحری جہازوں کی بنیاد رکھی تھی اور قبرص وغیرہ میں حضرت معاویہ گئے تھے اور جہازوں کو ترقی ہو گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خبر فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی کہ جو لوگ خرابی کو منع نہیں کرتے ہیں اس کی مثال ایسی جیسے ایک جہاد ہو جہاد کے دو طبقے ہو ایک اوپر حصہ ہو ایک نیچے والا حصہ جو لوگ نیچے میں رہتے ہیں نیچے والے حصے میں وہ اوپر پانی لینے کے لیے آتے ہیں ایک جو نیچے والا حصہ ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو جو اوپر والے ہیں انہوں نے اعتراض کیا تم ہمیشہ آتے ہو اوپر ہو ہمیں تنگ کرتے ہو اوپر سے پانی لیتے ہو نیچے والے نے سوچا اب ہم ایسا کریں گے کہ نیچے سوراخ کر دیں گے پانی لینے کے لیے تو فرمائے اگر اوپر والی نیچے والے کو نہ روکے تو نیچے والی بھی غرق ہو جائیں گے جب سوراخ ہو جائے جہاز میں اوپر والی بھی غرق ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا تھا جس زمانے میں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ ایسا جہاز ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہو ایک حصہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ تو یہ حضرت رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا تو اس کے بعد مسلمان اسپین طارق الیاض اور دوسرے اسپین پہنچے اور مظلوم کے ساتھ ہو گئے اور ظالم ختم تو رحما ابین اشد گر ظالموں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں رحما ابین آپس میں رحم اور شفقت والے اور نرمی کرنے والے ہوتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آنے والے زمانے کی فکر یہ ہے کہ آدمی اچھا عمل کرے کے کی اور صرف اچھے عمل سے کام نہیں چلتا بلکہ اچھے عمل کو پھیلا دے اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان الخلق الحسن سب سے بھاری جو انسان کے اعمال کی ترازو میں ہے وہ اچھے اخلاق اچھے اخلاق اچھا معاشرہ اچھے معاملات سچے معاملات ہم کریں گے اسلام پھیلے گا دین پھیلے گا اخلاق پھیلیں گے تو آنے والے زمانے کی فکر یہی ہے ایمانیات مضبوط ہو عبادات مضبوط ہو معاملات مضبوط ہو اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه کامل مومن اس وقت ہوگا جو دوسری کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے کے لیے اس کا ایک مطلب ہے کہ جو معاملہ اپنے ساتھ پسند کرتا ہے وہی معاملہ دوسرے کے لیے پسند ہے یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ تو لوگ اچھا معاملہ کر اور میں دوسروں کے ساتھ برا معاملہ کروں گا یہ تو پھر اخلاق اچھا کام کیسے پھیلے گا جو معاملہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ایسا نہیں اس کے بیٹے کو کسی نے تھپڑ لگایا تو ایسا ہوا کہ جیسے آسمان کسی نے سر پر اٹھایا اور یہ دن رات لوگوں کی پٹائی کرتا ہے انصاف کا یہ تقاضا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسری کے لیے بھی پسند کرتا ہے جو معاشرہ اپنے لیے ہو وہ دوسری کے لیے ہو جو اخلاق اپنے لیے ہو جو مشورہ اپنے لیے ہو وہ دوسری کے لیے ہو اور اسی طرح مستقبل کی فکر یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے ہم سوچ لیں آئندہ کہ جہاں ذکر نہیں پھیلا وہاں ذکر کیسے پھیلے گا جہاں دعوت نہیں گئی وہاں دعوت کیسی پہنچے گی جہاں دین نہیں پہنچا وہاں دین کیسے جہاں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد کس طرح بنائیں گے جہاں مدرسہ نہیں ہے وہاں مدرسہ کیسے بنائیں گے جہاں دعوت کا کام نہیں ہے وہاں دعوت کا کام کس طرح شروع کریں گے پوری دنیا کے لیے ہم سوچے صرف اپنے چھوٹے سے ماحول کے لیے نہیں سوچ رہے اس لیے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ فرماتے تھے اور قرآن کریم حد ہے پوری مخلوقات کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے پوری دنیا کی ہدایت کی ہم فکر کریں اور اس راستے میں جو جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کو ہم خند پیشانی سے برداشت کریں بڑے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا چھوٹوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا سب کے ساتھ جب واسطہ پڑے گا تو اس کو اس کے انداز سے سمجھا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ نمرود ہے نمرود دونوں آیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے گئے اور کہنے لگے رب بھی لدی یو ہی اللہ تعالی زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اب نمرود بے وقوف تھا اس نے کہا انا خشی و امید میں بھی کر سکتا ہوں کسی کو زندگی دے دوں یعنی جس پر موت کا حکم لگایا گیا ہو تو اس کو زندگی دے دوں چھوڑ دوں اور جس پر اور دوسرا ہے اس پر موت کا حکم لگا دوں جو موت کا قابل نہیں ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا یہ اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ موت اور حیات کا کیا مطلب ہے موت اس کو کہتے ہیں کہ بغیر وسائل کے کوئی ظاہری سبب نہ ہو اور آج بھی مر جائے اللہ تعالیٰ مار دے اور حیات یہ ہے کہ مردہ ہے اس کے اندر روٹ ڈال دے یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم اس کو مغرب سے نکالو گے تو وہ ہتنگ لذیق یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا تھا وہ ہکا بکا حیران رہ گیا علماء فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہتا کہ آپ کر دیں آپ کا اللہ سورج کو مغرب کی طرف سے نکال دے اگر وہ یہ کہتا تو علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دو جواب دیتے ایک تو یہ میں نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں کیا تو میں خدا حسوم یہ کام کروں میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور جو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں وہ میں کرتا ہوں اور میں دعا کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے کیا تو ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے خدائی کا دعویٰ تم کرتے ہو اور مجھ سے کیا تو سورج نکالو اور دوسری بات جب نبی کا امتحان لیا جاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرتا ہے اگر وہ یہ کہتا کہ آپ کا اللہ یہ کام کرے تو اللہ تبارک یہ مرجد ظاہر کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر سورج کا طلوع ایک طرف سے ہو یا دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسان ہے تو نمرود کی اصلاح کی فکر قوم کی اصلاح کی فکر اپنے والد کی اصلاح کی فکر فتبعو ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تابیداری کرو ملت کی اس کی تابیداری یہ ہے کہ ہر سب کی اصلاح کی نیت اور کوشش کرے چھوٹے لوگ کیا بڑے ہو کیا درمیانے سب کے لوگ ہوں سب سے سمجھانے کی کوشش کریں جب مستقبل اور آئندہ آنے والے زمانے کی ہم فکر کریں گے تو ہمارا آئندہ آنے والا زمانہ بھی بہتر ہوگا دوسروں کا بھی بہتر ہوگا اس لیے یہ سوچنا چاہیے جو فکر کی لائن ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم ہر جگہ ذکر کریں گے آخرت دعوت کی لائن ہے اس کو بھی ہم زندہ کریں گے تاکہ ہماری اور سب لوگوں کی مستقبل اور آئندہ زمانہ بن جائے اور مدرسہ اور درس ہو اس کو بھی ہم زندہ کریں گے تاکہ مدارس اور مکاتب کے سلسلے کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا کروانے کی میں نے سامنے رکھا ہے تو اس میں سے ایک منٹ میں پڑھتا ہوں حضرت محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات میں سے بیعت کی درخواست کرنے والوں کی طلب صادق کا امتحان لیتے اور پانچ دفعہ ایک عرصہ تک ٹالتے رہتے اور دوسری جگہوں پر بھیجتے طالب سعادت کے دوڑ دھوپ کے بعد بھی آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں تو آپ بیعت فرما لیتے البتہ عوام کے لیے زیادہ رد و قدر نہیں فرماتے تھے علم کے لیے خاص طور پر طلب صادق کو بہت ضروری سمجھتے اور ان کا امتحان لیا کرتے بعض مرتبہ پیاس ہونے والوں کو پہلی نظر میں طالب صادق پایا اور فوراً بیعت فرما لیا بعض مرتبہ کسی کو بغیر افراد کے بیعت فرما لیا اور حضرت والا کا یہ عمل آئندہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا بعض علم کو خود متوجہ فرماتے خاص طور پر جن کے اندر صلاحیت دیکھتے ان کو اشارے کنارے سے ترغیب دیتے اور بیعت کی طرف متوجہ فرماتے اور جب اس میں طلب پیدا ہو جاتی تو بیعت فرما لیتے غیر اہل علم میں بھی جس کو دیکھتے تو اس کے ذریعے دینی فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے اس کو متوجہ فرماتے اور اس میں جب کسی درجے میں طلب پیدا ہو جاتی تو اس کو بیعت فرما لیتے بعد میں دیکھا جاتا کہ اس کے ذریعے اس کی قوم بچتی یا اس کے اثر والے لوگوں میں بہت دینی فائدہ ہوا ہے اور کافی سدھار پیدا ہوا علاقوں میں جہاں بیدار کا زیادہ زور ہوتا اہل بید سے کوئی بیا بیعت کی درخواست کرتا تو وہاں طلب کا زیادہ خیال نہ فرماتے بلکہ ادنا طلب پر بیاض فرماتے اگر اس بیعت اور حضرت والا کی توجہ کا اثر ہوتا تو خود بھی بیدار سے توبہ کر کے متبع بن جاتا اور اپنے خاندان اور اہل تعلق کو بھی کتاب اور سنت کا متبع اور تابے دار بنا دے